الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بالله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف المیعاد صدق اللہ رسیم اور اگر قرآن مجید کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے یا اس قرآن مجید کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا قرآن مجید کے ذریعے سے ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے اور وہ باتیں کرنے لگیں تب بھی یہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بل اللہ الامر جمیہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام امور اللہ کے قبضے میں ہیں افلم یہ اسلزین آمن اللہ یشاء اللہ الحدن سجمیہ کیا ایمان والوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ چاہے تو زبردستی سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت پر لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے ولا تصيبهم بما صنعوا مع مسلسل ان کافروں کے اوپر ان کے اعمال بد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے اوپر پڑتا رہتا ہے او تحل قریبا من رحم یا ان کے علاقے کے قریب میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس میں بھی ان کو تنبی مقصد ہوتی ہے حتیٰ عباد اللہ یا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جب آ جائے گا اللہ کا وعدہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے بات عید سے پہلے ہو رہی تھی کہ کفار نے مشرقین مکہ نے مختلف طرح کے معجزے یعنی کہ مطالبے کیے جن میں قرآن مجید نے تین مطالبوں کا یہاں ذکر کیا ہے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ مکہ کے پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں اور مکہ میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ نہریں جاری ہو جائیں ہم کھیتی باڑی کرنے لگ جائیں تیسرا یہ تھا کہ ہمارے پرانے آبا و اجداد میں سے کوئی زندہ کیے جائیں اور ہم ان سے بات چیت کریں واقعتاً یوں موت ہے اس کا منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے یا حساب و کتاب ہوگا کیا ہوتا ہے ہم مردوں سے بات چیت کریں گے اور اس بات کو مضبوط پکا کرنے کے لیے وہ یوں بھی کہتے تھے جیسے دیکھو نا حضرت داود علیہ السلام کے پہاڑ تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی اسی طریقے سے حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے عمر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو آپ بھی اس طرح کے معجزے دکھا دیں قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ اگر ان کو اس طرح کے معجزے دکھا بھی دیے جاتے اور اس سے بڑے بڑے دکھا بھی دیے گئے ہیں جیسے کہ معجزہ شک کمر کا چاند کا ٹکڑے ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا پہلے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں کنکریوں کا بولنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے ایسے ہی معراج کے سفر میں جب آپ گئے اور یہ واپس آئے تو مطالبے کرنے لگ گئے عجیب عجیب سوال کرنے لگ گئے آپ کے سامنے اللہ نے <clears throat> حجابات ہٹا دیے آپ کو بیت المقدس نظر آنے لگی جو یہ سوال کرنے لگ گئے کہ اس کے ستون کتنے ہیں یا سیڑھیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں مین دروازے اس طرح کتنے ہیں آپ سارے جواب دیتے رہے اسی میں ایک اور معجزے کا بھی ظہور ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا فلانا قافلہ اس مقام پر پہنچا ہے اور فلاں دن وہ شام تک یہاں پہنچ جائے گا اور ان سے یہ پوچھ لینا کہ ان کی اونٹنی بھی گم ہو گئی تھی اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے چنانچہ وہ لوگ آئے اور اسی صورت میں کہ جس میں بعض اصحاب سیر نے یہ لکھا ہے کہ شام ہونے لگی اس دن تو وہ قافلہ تو مکہ میں نہیں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک یہ میری بات پوری ہو جائے چنانچہ سورج کو روک دیا گیا ہے شمس الزحا سہا کا اندہ وقفی ہی کہ سورج نے اے نبی آپ کے بات کو پورا کیا اور وہ رک گیا چنانچہ وہ قافلہ شام تک پہنچ گیا پھر انہیں تو نہیں سمجھ کہ سورج رک گیا ہے یا کیا ہوا ہے بہرحال قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق اس تاریخ کو وہ شام کو پہنچ گیا ہے سورج اس کے بعد غروب ہوا ہے پھر انہوں نے اس قافلے والوں سے یہ پوچھا بھی کہ فلانی جگہ پہ آپ لوگوں کی اونٹنی گم ہوئی تھی انہوں نے کہا گم ہوئی تھی تو یہ باتیں گویا کہ معجزے کی باتیں انہیں سمجھ میں آ رہی تھیں اگر یہ ایمان لانا چاہتے تو بہت بڑے بڑے معجزے گویا کہ ان کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اسی کو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ معجزے ان کے جو ان کے مطالبے ہیں ان کو دکھا بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بس جنہوں نے لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں بل اللہ الامر جمیعہ بلکہ تمام کے تمام امور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں یعنی ہدایت کے فیصلے بھی اللہ کے قبضے میں ہیں پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو واض و نصیحت کرنا سمجھانا یہ جب ان مشرقین مکہ نے مطالبے کیے کہ یوں پہاڑ ہٹ جائیں یا زمین زرخیز کر دی جائے ہم کھیتی باڑی کریں اس میں نہریں جاری ہوں پندرہ پارے میں بھی اس چیز کا ذکر آئے گا کہ وہ اس طریقے سے مطالبے کرتے تھے کہ یہاں نہریں جاری ہونی چاہیے ہم کھیتی باڑی کریں گے وغیرہ تو پھر مان جائیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں فرمایا کہ الارض یمبوا اوپر بات چل رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں دی ہیں و لکت صرف نالاس فی حاظل قرآن منک مسل فابا اکثر الناس اللہ کفورا ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بار بار مختلف مثالیں دی ہیں لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں انکار کرنے والے ہیں بات نہیں مانتے یہ تو بات قرآن مجید نے بیان کی کہ ہمارا طریقہ بار بار ایک بات کرنے کا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں مشرقین مکہ کا مطالبہ یہاں پر ذکر ہوا قالو کہنے لگے لن نؤمن لک اے نبی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض یموا یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس سرزمین مکہ میں مختلف قسم کے چشمے جاری کر دیں جو کھیتیوں کو بھی سراب کریں ہمارے لیے بھی ہوں مکہ میں پانی کا مسئلہ ہے اس وقت بھی مسئلہ تھا وہ کچھ حوض سے بنائے ہوئے تھے اس میں پانی جمع ہوتا تھا پھر لوگ گزارا کرتے تھے یا بے زمزم کا پانی تھا اب بھی مکہ میں پانی کا مسئلہ ہے کہ حاجیوں نے اگر روٹی کھانے کے لیے ہوٹل میں جانا ہے تو اپنا زمزم کی بوتل ساتھ بھر کے لے جانی ہے نہیں تو وہاں دو ریال کے پانی کی بوتل ہوٹل سے الگ لینی پڑے گی یہ والے مزے نہیں ہیں کہ آپ ہوٹل میں بیٹھے تو مفت پانی جگ بھر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے آپ کو ٹھنڈا پانی لاؤ وہ ٹھنڈا لے آئیں گے وہاں سے اب بھی پانی کا مسئلہ ہے بہرحال پہلا معجزہ مطالبہ کیا کیا کہ لن من الگ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے لنا من الارض یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے مکہ میں مختلف قسم کے چشمے جاری کر دیں او تکون کا جنت من نخیل یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس کھجوروں کے باغ ہونے چاہیے و بل اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے تفجیرہ جو آپ کے باغوں ان باغوں کے درمیان میں بھی نہریں جاری ہوں جیسے ہوتا ہے باغوں کے درمیان یا یہ کہ پھر ہم جب نہیں مانتے ہیں تو تو اس کے تسما کما زام تعلینہ کی صفحہ ہر درمی کی بات کی کہ ہم جب نہیں مانتے ہیں تو آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے اوتاطی اب اللہ والملائکت قبیلہ یا ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ اللہ نیچے اتر آئے ہم اللہ کو دیکھیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ حتیٰ نر اللہ جتن یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں پھر ایمان لاتے ہیں مشرقی نے مکہ نے کہا تاطیہ اللہ یہاں تک تو اللہ نیچے اتر آئے پھر ہم ایمان لائیں گے قبیلہ یا فرشتے نیچے آئیں ہمارے آمنے سامنے آ جائیں فرشتے آپ کی تصدیق کریں یہ واقعہ آخری پیغمبر ہے ان میں سے باتیں یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ نہریں جاری ہو جائیں باغات آپ کے پاس ہوں یا ہم نہیں مانتے ہیں تو عذاب نازل ہو جائے یا اللہ اور فرشتے نیچے اتر آئیں آگے کہتے ہیں او یقون بیتم من زخرفن آپ جب اللہ کے آخری پیغمبر ہیں امام الانبیاء ہیں تو آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے زہر نبی کا تو بہت اونچا مقام ہے آپ کا تو سادہ سا گھر ہے اور ہمارے گھر بہت اعلیٰ ہیں آپ کا گھر تو سونے کا ہونا چاہیے اوتر قاف السما یا یہ کہ آپ آسمانوں کی طرف چڑھیں ہم دیکھیں آپ جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے واپس آ رہے ہیں وغیرہ مختلف طرح کے یہ مطالبے مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے یہاں بھی اسی طرح کے مطالبے کیے ہیں جو سورہ رات میں بات بیان ہو رہی ہے تیس نمبر عید کے اندر کہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں نہریں جاری ہو جائیں مردے زندہ ہو جائیں تو قرآن نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اللہ کا علم علم محیط ہے علم ازلی ہے علم قدیم ہے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ بھی چکے ہیں اور بھی دکھا دیا جائے تو یہ ہر درم ایمان نہیں لائیں جب یہ باتیں ان مشرقین مکہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ اس طرح ہونا چاہیے نہریں جاری ہوں وغیرہ وغیرہ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر نہر جاری ہو جائے تو نبی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تو نہر جاری ہو جائے کچھ یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے یعنی ایک بندے کے اندر درد کی بات ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے چنانچہ اس بات کو تفسیر مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی عید کے تحت بحوالہ نقل کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی کہ اگر یہ کر بھی دیا جائے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کہ اس سے بڑے بڑے معجزے اور مطالبے یہ پہلے دیکھ چکے ہیں ان کے پورے بھی کیے باتیں جیسے کمر کا معجزہ وغیرہ افلم یہ اصل لذین آمنو اللہ شاہ اللہ کیا ایمان والوں کے دلوں میں یہ خیال کیسے آیا کہ اے معجزہ پورا مطالبہ پورا کر دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے کیا ایمان والے لوگ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے ان مشرقین مکہ کو کہ یہ یہ ویسے ہٹ درمی کے کے طور پر مطالبے کرتے ہیں ایمان لانے پروگرام میں نہیں ہے جیسے ہماری حالت ہے نا دوستو امریکہ سے ڈر کے ایک مطالبہ مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ مان لیا جائے تو پھر تو وہ راضی ہو جائے گا تو وہ اگلی دفعہ کہتا ہے نہیں فلانا بھی مانو تو پھر وہ بھی ہم مان لیتے ہیں چلو ہو سکتا ہے یہ راضی ہو جائے گا پھر وہ کہتا ہے نہیں اب فلانا بھی وہ مانتے جاؤ مشرقین مکہ کا ایمان لانے کا پروگرام نہیں تھا بس صرف تنگ کرنا تھا کہ یہ مطالبہ یہ معجزہ دکھا دیں یہ مطالبہ دکھا دیں یہ مطالبہ دکھا دیں اس کا اصول یہی ہے کہ ایمان لانا ہے ہمارا نبی آپ کے سامنے موجود ہے اس نے چالیس سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے اور اس نے بطور نمونے کے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ یونس گیارہویں پارے کے اندر بیان کیا ہے لبس توفیق و معمرہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں ولا یزال ابلم یسین امن کیا یہ لوگ ایمان والے سمجھتے نہیں ہیں ان کافروں کو کہ یہ کافر لوگ اس طرح کے جو مطالبے کرتے ہیں ایمان نہ لانے کا پروگرام رکھتے ہیں جو ایمان لانے کا پروگرام رکھتے ہیں ان کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی ان کے سامنے ہے دیکھو نا جو گندے لوگ ہوتے ہیں جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے خمیر میں نا وہ جو گوندھی گئی ہے مٹی وہی گندی ہوتی ہے ان کی سوچ گندی ہوتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی نیک ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ وغیرہ بعض ایسے جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں بیس بائیس سال کے ہوتے ہیں ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جب ان کے والدین کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا لڑکا اس طرح بد نظری کرتا ہے یا فلان کرتا ہے یہ کرتا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں نا ان کے ابھی کھیلنے پہ کھیلنے کھولنے کا زمانہ ہے بد بخت تم اپنی اولاد کو بد اخلاقی اور بے حیائی سکھاتے ہو ان کے کھیلنے کھولنے کا زمانہ ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے سات سال کے بچے ہو جائیں ان کا بستر جدا کر دو سات سال میں تو بندہ بالغ نہیں ہوتا وہ نصف بلو کے زمانے میں آیا چودہ سال میں بندہ جا کے بالغ ہوتا ہے سات سال ہے تو نصف ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت نے یہ بتایا کہ اپنے بہن بھائیوں کے بستر جدا کر دو اور نماز سکھانا شروع کر دو جب دس سال کے ہو جائیں سختی کرو مارو ان کو نماز کا پابند بناؤ دوستو جن کی تربیت غلط ہوتی ہے جن کا ماحول غلط ہوتا ہے جن کا دل اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہے اور اس کے اوپر سیاہ نقطے لگ چکے ہیں وہ بدبخت بد نصیب لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کھانے پینے کا زمانہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے یہ کفار کی سوچ ہے ایمان والے کی سوچ یہ نہیں ہوتی ایمان والا شروع سے پاک صاف ہوتا ہے قرآن مجید نے ان نوجوانوں کی بات کی ہے نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان تھے جو دکیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم تمہارے سامنے سجدہ نہیں کریں گے سجدہ اللہ کے سامنے کریں گے تم نے جو کرنا ہے کر لو وہ نوجوان تھے نوجوانوں کو کھیلنے کھولنے کا نہیں نوجوانی ہی تو اصل چیز ہے اسی میں تو ایمان کی مضبوطی آتی ہے اور اسی کے دو نفل تو بڑھاپے کے ہزار نفل سے بہتر ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ مشرقین مکہ ایسی باتیں کرتے ہیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا یہ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے اتنے سارے کارنامے ان مسلمانوں کے سامنے مشرقین مکہ کے آ چکے ہیں اور سمجھنے والے تو سمجھ گئے ایک ایک بات سے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں اگر موجزات دکھا کر ایمان پہ ان کو مجبور کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھا کر ایمان پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہم تو ویسے ہی ان کو مجبور کر دیں گے اور ایمان لے آئیں گے جیسے دکھا کر زبردستی ان کو ایمان پہ لایا جائے تو یہ معجزہ دکھانے کی اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں مجھے میں ویسے ہی جب زبردستی ان کو ایمان پر لے آؤں تو لے آؤں گا لیکن وہ ایمان ازتراری ہوگا ایمان جو عند اللہ مقبول ہے وہ ایمان ایمان اختیاری ہے یہ دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ پیغمبر کا راستہ ہے نورانی راستہ ہے یہ شیطانی راستہ ہے اور اختیار کے ساتھ اس کا دل کیا سمجھتا ہے اس طرف یہ آئے جو اچھا راستہ ہے اس پر انعامات ہیں اور اگر اللہ اپنی قدرت سے زبردستی لوگوں کے اوپر ایمان مسلط کر دے تو یہ ایمان اختیاری نہیں ہے ایمان اضطراری ہے اور عند اللہ جو مقام ہے جس ایمان کا وہ ایمان اختیاری ہے یہ قرآن مجید نے بیان کیا لو یشا اللہ جمیا اگر اللہ چاہے تو سارے کے سارے لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن اللہ کا اصول ہے وحدینا ہن نجدین جس کو سورہ قیامہ بھی بیان کیا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا ان کافروں پر مسلسل کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے چنانچہ بارش نہیں ہوئی قحط کا زمانہ آ گیا وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کراتے کرانے آتے تھے او تحل قریبا من دیارہم ان کی قریب مصیبت آ جاتی ہے وہ بھی ان کو تنبیہ مقصد ہوتی ہے دیکھو نا لوگوں کہ مشرقین مکہ بارش ایمان نہیں لا رہے لیکن بارش نہیں ہو رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں اور پھر جو صلح حدیبیہ ہوا تمہارے قریب کیوں نہیں ایمان لاتے ہو اتنی بڑی باتیں ہو چکی ہیں حتی یاتی اللہ اللہ کے وعدے کا کوئی انتظار ہے اور اللہ کا وعدہ وہ فتح مکہ کی صورت میں پیش آیا کہ مکہ جس سے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کر کے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا اور آپ اللہ کے عزن سے مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے وہی مکہ سن آٹھ ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا اسی کو فرمایا حتٰ یاتی یہ اللہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے اور یقیناً اللہ کا وعدہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے اللہ سمجھ نصیب فرمائے گی